صفوان بن سلیم کہتے ہیں کہ کوئی بھی فرشتہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے بغیر زمین سے نہیں اٹھتا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو بیاسی یہ حدیث صحیح ہے